پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہے کیا کیا کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں کہے جو اس کو ہزیان سمجھیں سبب یا علامت گر ان کو بجھائیں تو تشخیص میں سو نکالیں خطائیں دوا اور پرہیز سے جی چرائیں یوں ہی رف رفتہ مرض کو بڑھائیں طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے بھور میں جہازا کے جس کا گھرا ہے کنارہ ہے دور اور بپا ہر دم کے اب ڈوبتا ہے گما ہے یہ ہر دم کے اب ڈوبتا ہے نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے فلاکت سماپ نہ دکھلا رہی ہے نہ ست پسو پیش منڈلا رہی ہے چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے تنزل پہ اپنے قنات وہی ہے ملے خاک میں پر رونت وہی ہے ہوئی صبح خواب راحت وہی ہے نہ افسوس انہیں اپنی ذلت پہ ہے کچھ نہ رش اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ بہائم کی اور ان کی حالت ہے یکساں کہ جس حال میں ہے اسی میں ہے شاداں نہ ذلت سے نفرت نہ عزت کا ارمان نہ دو سے ستر نہ جنت کے خواہاں نہ دو ذخ ستر نہ جنت کے خواہاں لیا عقل دین سے نہ کچھ کام انہوں نے کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے بل کام ہی کشف جو بیس جانی صلو علی نئی بل ہلو بی کام ری کشف تو جو ہسو عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا تمدن کا اس پر پڑا تھا نسایا ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور کہ قابل ہی پیدا ہوں خود جس سے جوہر نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر جس سے کھل جائیں دل کے سراسر نہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی فقط آب پہ تھی زندگانی نہ مصر کی روشنی جل بگر تھی نہ یونان کے علم فن کی خبر تھی وہی اپنی فطرت پہ تب بشر تھی خدا کی زمین تھی خدا کی زمیں بن جتی سر بسر تھی پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا کہیں آگ پجتی تھی وہاں بے محابہ کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا بہت سے تھے تسلیس پر دل سے شیدا بتوں کا ملسو بسو جا بچا تھا کرشموں کا راہب کہ تھا سید کوئی تلسموں میں کاہن کہ تھا قید کوئی وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک میں مار تھا جس بنا کا ازل میں مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گھر سے ابلے چش میں خدا کا وہ تیرتھ تھا ایک بت پرستوں کا گویا جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا حبل تھا تو کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ وہ نائلہ پر تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا نہا ابر ظلمت میں تھا مہر انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر اندھیرا تھا فاران بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت شفت جو حسنت لاری سور چلن ان کہ جتنے تھے سب وہ شیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانا فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے وہ جنگل میں بے باک جیسے ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے سمجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہ قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے بلند ایک ہوتا تھا گرواں شرارا شرارہ تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا کہیں پہل گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا لبے جو کہیں آن جانے پہ جھگڑا کہیں پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں پینے پلانے پہ جھگڑا یوں ہی رو روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں یک ہوئی غیرت حق کو حرکت بڑھا جان بو کبھی صبر رحمت ادا خا کے بت کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت ہوئی آمنا سے خویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت کے تالے ہوا ماہ برج سعادت نہ چٹکی مگر چاندنی ایک مدت کہ تھا چالیس میں سال لطف خدا سے کیا چاند نے کھیت غار ہرا سے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے آدی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے بلغ اللہ بے کمال ہی کشفت بے تو ہی ہسنا چنی سو ری سلو ریمی واری بل ہلو کا میری کشف تو جو ہسنا سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا زمانے کے بگڑے ہو کو بنایا بہت دن کے سوتے ہو کو جگایا کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر کسی کو ازل کا تھا یاد پیما بھلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما زمانہ میں تھا دور صحبائے بتلا میں حق سے محرم نہ تھی بز میں دوراں اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک ہمیں معرفت کا تھمو خام اب تک نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے ناگاہ تھے مبدا و منتہا سے لگائی تھی ایک ایک لوما سوا سے پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے پڑے تھے بہت دور بند سے یہ سنتے ہی تھرا گیا گل سارا یہ رائی للکار کر جب پکارا یہ رائی للکار کر جب پکارا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم مبرہ شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی تمہاروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا سب انسان ہے وہاں جس طرح سر فندہ اسی طرح ہوں میں بھی کا بندہ اسی طرح ہوں میں بھی اس کا بندہ بلغ اللہ بے کمالی ہی کشفت جو بے جمالی ہی حسنت جمالی

اسی طرح دل ان کا ایک ایک سے توڑا ہر ایک قبلہ ایک کج سے منہ ان کا موڑا کہیں ماں سوا کا علاقہ نہ چھوڑا خدا بند سے رشتہ بندوں کا جوڑا کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے دیے سر جھکا ان کے مالک کے آگے پتا اصل مقصود کا پا گیا جب نشان گنج دولت کہا تھا گیا جب محبت سے دل ان کا گرما گیا جب سما ان پہ توحید کا چھا گیا جب سکھائے معیشت کے آداب ان کو پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو جتائی انہیں وقت کی قدر و قیمت دلائی انہیں کام کی ہر سرغبت کہا چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت ہو و زن اس میں یا مال و دولت ہو زن اس میں یا مال و دولت نہ چھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا بھلائی میں جو وقت تم نے گزارا بھلائی میں جو وقت تم نے گزارا غنی امت ہے صحت علالت سے پہلے فراغت مشاغل کی کسرت سے پہلے جوانی بڑھاپے پے کی زحمت سے پہلے اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت سکھائی انہیں نو انسان پہ شفقت کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت کہ ہم سایہ سے رکھتے ہیں وہ محبت شب و روز پہنچاتے ہیں ان کو راحت وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر کسی کے گرافت گزر جائے سر پر پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر پڑے غم نہ اس بے اثر پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہو ہوگا بری پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر بلغلہ شفل تو جو بیج ہس میں کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا بچایا برائی سے ان کو یہ کہہ کر کہ تات ستر کے معاصی ہے بہتر تو ہے ذات میں جن کی جوہر نہ ہوں گے کبھی عابد ان کے برابر کرو ذکر اہل ورا کا جہاں تم نہ لو عابدوں کا کبھی نام وہاں تم غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی بازو سے اپنے کرو تم کمائی خبر تا کہ لو اس سے اپنی پرائی نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی طلب سے ہے دنیا کی گریاں یہ نیت تو چمکو گے واما ہے کامل کی صورت تو چمکو گے واما ہے کامل کی صورت امیروں کو کتمبی کی اس طرح پر کہ ہیں تم میں جو اغنیا اور تونگر اگر اپنے طبقے میں ہوں سب سے بہتر بنی نو کے ہوں مددگار یاور نہ کرتے ہوں بے مشورت کام ہرگز اٹھاتے نہ ہوں بے دھڑک گام ہر ہرگز دیے پھر دل ان کے مکرو ریا سے بھرا ان کے سینے کو صدق و صفا سے بچایا انہیں کذب سے سے کیا خلق سے اور خدا سے رہا قول حق میں نہ کچھ باق ان کو بس ایک شوب میں کر دیا پاک ان کو ہوئی ایسی عادت پہ تعلیم غالب کے کے شیدا ہوئے حق کے طالب مناقب سے بدلے گئے سب مصالب ہوئے روح سے بہرور ان کے قالب ہوئے روح سے بہرور ان کے غالب جسے راج رد کر چکے تھے وہ پتھر ہوا جا کے آخر کو قائم سر پر ہوا جا کے آخر کو قائم سر پر بلغ بولا بے کام کشف تو جو بے ہی

جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت ادا کر چکی فرض اپنا رسالت رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی سب اسلام کے حکم بردار بندے سب اسلامیوں کے مددگار بندے خدا اور نبی کے وفادار بندے یتیموں کے رانڈوں کے غم خور بندے رہے کفر و باطل سے بیزار سارے نشے میں مئے حق کے سرشار سارے جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے سرح کام دی پر جھکا دینے والے خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے حرافت میں سینہ سپر کرنے والے فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا تو بالکل مدارس کا اخلاص پر تھا جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا آشتی سے خوش آئندہ تر تھا یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی ہرا جس سے ہونے کو تھا باغ گیتی نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا خلیفات امت کے ایسے نگہباں ہو گلے کا جیسے نگہبان چوپاں سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکسان اب دوہر میں تفاوت نمایاں تھا اب دوہر میں تفاوت نمایاں کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی زمانے میں ماں جائی بہن جیسی زمانے میں ماں جائے بہنے ہو جیسی بلغ اللہ بے کمالے ہی کشفت جو بے جمالے ہی حسنت جمعی اوخی صالے ہی صلو علیہ وآلہ صلوا عليه وآله بلغ العلا حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی جہاں کر دیا نرم نرم گئے وہ جہاں کر دیا گرم گرما آ گئے کفایت جہاں چاہیے وہاں کفایت سخاوت جہاں چاہیے وہاں سخاوت جچی اور تلی دشمنی اور محبت نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی نہ وہ دور دورا تھا عبرانیوں کا نہ یہ بخت تو اقبال نصرانیوں کا پراگند دفتر تھا یونانیوں کا پریشان تھسی راز سانوں کا پریشا تھسی راز سانوں کا جہاز ہیل روما ڈگ مگاتا چرا چراغ ایرا کتھا ٹماتا چرا چراغ ایرا کتھا ٹم ٹماتا ادھر ہند میں ہر طرف تھا اندھیرا کہ تھا گیان گن کا لدایاں سے ڈیرا ادھر تھا جم کو جہالت نے گھیرا کہ دل سب نے کیشو کنش سے تھا پھیرا نہ بھگوان کا دھیان تھا گیانیوں میں نہ یزدان پرستی پرس تھی تھی میں وہ قومیں جو ہے آج غم خوار انسان درندوں کی اور ان کی طبیعت تھی یکساں جہاں عدل کے آج جاری ہے فرما بہت دور پہنچا تھا وہاں ظلم تغیاں بنے آج جو گلباں ہیں ہمارے اتھے بھیڑیے آج آدمی خوار سارے گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی کڑک اور دھمک دور دور اس کی پہنچی جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی رہے اس سے محروم آبی نخا کی ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی بلغے کا می کشف تو جو جمالی Hasan and Can. یا امیوں نے جہاں میں اجالا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا زمانے میں پھیلائی توحید مطلق لگی آن گھر گھر سے آواز برحق ہوا غلغلانے کیوں کا بدوں میں پڑی کھل بلی کفر کی سرحدوں میں ہوئی آتش آتش قدوں میں لگی خاک سی اڑنے سب موبدوں میں ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر جمے ایک جا سار دنگل بچھڑ کر لیے علم ان سے نصرانیوں نے کیا کسب اخلاق روحانیوں نے ادب ان سے سیکھا صفحانیوں نے کہا بڑ کے لبیک یزدانیوں نے کہا بڑ کے لبیک یزدانیوں نے ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا کوئی گھر نہ دنیا میں تاریخ چھوڑا کوئی گھر نہ دنیا میں تاریخ چھوڑا ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت کیا جا کے آباد ہر ملک ویراں ویرا مہیا کیے سب کی راحت کے ساما خطرناک تھے جو پہاڑ اور انہیں کر دیا رش کے سہنے گلستان بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود ان کی لگائی ہوئی ہے ہوا اندلس ان سے گلزار یکسر جہاں ان کے آثار باقی ہیں اکثر جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر یہ ہے بیت حمرہ کی گل زباں پر یہ ہے بیت ہمرا کہ گویا زباں پر کہ تھے آل ادنان سے میرے بانی عرب کی ہوں میں اس زمین پہ نشانی عرب کی ہوں میں اس زمین پر نشانی بلغ

شفے جاری ہس نام سو رو سو ری واری سلو ری گرو ایک جویا تھا علم نبی کا لگایا پتا جس نے ہر مفتری کا نہ چھوڑا کوئی رخ نہ قزب خفی کا کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا کیے جہر تعدیل کے وضع قانون نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوس اسی دھن میں آسان کیا ہر سفر کو اسی شوق میں طے کیا و بر کو سنا خاص نیل میں جس بشر کو لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر دیا اور کو خود مزہ اس کا چکھ کر زمانے میں پھیلی تب ان کی بدولت ہوئی بہار اور جس سے ہر قوم ملت نہ صرف ایک مشرق میں تھی ان کی شہرت مسلم تھی مغرب تک ان کی حزاقت مسلم تھی مغرب تک ان کی میں جو ایک نامی متب تھا وہ مغرب میں عطار مشک عرب تھا وہ مغرب میں عطار مشک عرب تھا رہے جب تک ارکان اسلام برپا چلن اہل دی کا رہا سیدھا سادہ رہا میل سے شہد صافی مصفا رہی کھوٹ سے سی مبرا مبرہ تھا کوئی اسلام کا مرد میدان علم ایک تھا شش جہت میں درفشاں پہ گدلا ہوا جب کہ چشمہ صفا کا گیا چھوٹ سر رشت دین خدا کا رہا سر پہ باقی نسایا ہما کا تو پورا ہوا عہد جو تھا خدا کا کہ ہم نے بگاڑا نہیں کوئی اب تک وہ بگڑا نہیں آپ دنیا میں جب تک برے ان پہ وقت کے پڑنے لگے اب وہ دنیا میں بس کر جڑنے لگے اب بھرے ان کے میلے بچھڑنے لگے اب بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے اب بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے اب ہری کھیتیاں جل گئی لہ لہا کر گھٹا کھل گئی سارے پہ پچھا کر گھٹا کھل گئی سارے پہ پچھا کر بلغ العلا بے کام کشفت ہی بے تو آله حسن الجميع في صاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله جلو ری دی نصروت رہی ان کی قائم نہ عزت گئے چھوڑ ساتھ ان کا اقبال دولت ہوئے و فن ان سے ایک ایک رخصت مٹی خوبیاں ساری نوبت بنوبت رہا دین باقی نہ اسلام باقی ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی اگر کان دھر کر اہل عبرت تو سیلوں ان سے تاب کشمیر و تبت زمین روخ بن پھول پھل ریت پربت یہ فریاد سب کر رہے ہیں بحسرت کہ کل فخر تھا جن سے اہل جہاں کو لگا ان سے اے باج پاکستان کو ہوئی مقتضی جب حکمت خدا کی کہ تعلیم جاری ہو خیر الورا کی پڑے دھوم عالم میں دین خدا کی تو عالم کی تم کو حکومت عطا کی تو عالم کی تم کو حکومت عطا کی کہ پھیلاؤ دنیا میں حکم شریعت کرو ختم بندوں پہ مالک کی حجت کرو ختم بندوں پہ مالک کی حجت ہماری ہر ایک بات میں صرف لپن ہے کمینوں سے بدتر ہمارا چلن ہے لگا نام آبا کو ہم سے گہن ہے ہمارا قدم ننگ اہل وطن ہے بزرگوں کی توقیر کھوئی ہے ہم نے عرب کی شرافت ڈبوئی ہے ہم نے نہ قوموں میں عزت نہ جلسوں میں وقت نہ اپنوں سے الفت نہ غیروں سے ملت مزاجوں میں سستی دماغوں میں نخوت خیالوں میں پستی کمالوں سے نفرت عداوت نہاں دوستی آشکارا غرض کی توازو غرض کی مدارا تنزل کی ہے بری گت ہماری بہت دور پہنچی ہے نکہت ہماری گئی گزری دنیا سے عزت ہماری نہیں کچھ ابھرنے کی صورت ہماری نہیں کچھ ابھرنے صورت ہماری پڑے ہیں ایک امید کے ہم سہارے توقع پہ جنت کی جیتے ہیں سارے توقع پہ جنت کی جیتے ہیں سارے بل بے کا ری کشف تو جو لے سلو ری پی بل ہلو لو پے کام کشفل جنہیں چار پیسے کا دور ہے یا سمجھتے نہیں ہیں وہ انسان کو انسان موافق نہیں جن سے ایام دور نہیں دیکھ سکتے کسی کو وہ شاداں نشے میں تکبر کے ہے چور کوئی حسد کے مرض میں ہے رنجور کوئی اگر ایک جوان مرد ہمدرد انسان کرے قوم پر دل سے جانپ اپنی قرباں تو خود قوم اس پر لگائے یہ کہ ہے اس کی کوئی غرض اس میں وگر نہ پڑی کیا کسی کو کسی کی یہ چالیں سراسر ہیں خود مطلبی کی اگر پاتے ہیں تو صفائی تو ہے ڈالتے اس میں طرح جدائی ٹھنی دو گروہوں میں جس دم لڑائی تو گویا تمنا ہماری برائی تو گویا تمنا ہماری برائی بس اس سے نہیں مشغلہ خوب کوئی تماشا نہیں اے مرغوب کوئی تماشا نہیں اے مرغوب کوئی جماعت کی عزت میں ہے سب کی عزت جماعت کی ذلت میں ہے سب کی ذلت رہی ہے نہ ہر گز رہے گی سلامت نہ شخصی بزرگی نہ شخصی حکومت وہی شاخ پھولے گی یا اور پھلے گی ہری ہوگی جڑ اس گلستان جس کی ذخیرہ ہے جب چونٹا کوئی پاتا تو بھاگا جماعت میں ہے اپنی آتا انہیں ساتھ لے لے کے ہے یہاں سے جاتا اپنی ایک ایک کو ہے دکھاتا صدا ان کے ہیں اس طرح کام چلتے کمائی سے کی لاکھوں ہیں پلتے جب ایک چوٹا جس میں نہ دانش نہ حکمت بنی نو کی اپنے برلائے حاجت معیشت سے ایک ایک کو بخش فراغت کرے ان بے وقف اپنی ساری غنیمت کرے ان پہ وقف اپنی ساری غنیمت تو اس سے زیادہ ہے بے غیرتی کیا کہ ہو آدمی کو نہ پاس آدمی کا کہ ہو آدمی کو نہ پاس آدمی کا كشفت بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بلغ العمر شفت جو جمالی